حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بن اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی کے پاس آئے اور کہا اے عاصم بتلاؤ اگر کوئی شخص کسی اجنبی کو اپنی بیوی کے ساتھ پائے تو کیا اسے قتل کر دے پھر تو تم اسے بھی قتل کر دو گے یا کیا کرو گے عاصم میرے متعلق اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو چنانچہ عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے اس کے سوال کو ناپسند کیا اور اس پر عیب لگایا حتیٰ کہ عاصم کو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بہت ہی گرا گزرا عاصم جب گھر لوٹا تو اویمر اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا ہے عاصم نے کہا تم میرے لیے کوئی خیر کا باعث نہیں بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو جو میں نے آپ سے پوچھا بہت ناپسند کیا ہے عبیمر نے کہا قسم اللہ کی میں اس سے خاموش نہیں رہ سکتا میں خود آپ سے دریافت کروں گا چنانچہ عبیمر رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول فرمائیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پائے تو کیا اسے قتل کر دے تب تو آپ اسے بھی قتل کر ڈالیں گے یا کیسے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے معاملے میں قرآن نازل فرما دیا ہے پس جا اور اسے لے آ سہل نے نے بیان کیا کیا چنانچہ ان دونوں لیان تو میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھا ہوا تھا جب وہ دونوں فارغ ہو گئے تو ابیبر نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے اس کی بات اے اللہ کے رسول اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے اس کی بابت جھوٹ بولا ہے یعنی میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی عویمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تین طلاقیں دے دیں ابن شہاب نے کہا چنانچہ لیان کرنے والوں کا یہی طریقہ ہو گیا کہ لیان کے ساتھ ہی جدائی ہو جائے گی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو پنتالیس